محترمہ فوزیہ بیگم از سید نزیلی ابتلا و آزمائش کائنات میں اللہ کی سنت ہے تاکہ اہل ایمان کا گروہ چھانٹ کر ممیز کر دیا جائے طیب و پاکیزہ لوگوں کو خبیص و خراب سے الگ کر دیا جائے آل عمران کی آیت 139 ٹو 142 کا ترجمہ ہے دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے یہ تو زمانے کی نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں اسی سنت اللہ کے تحت عصر حاضر میں جماعت اخوان المسلمین کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا اس لیے کہ جماعت اسلام کے درست اور مکمل مفہوم پر یقین رکھتی ہے اس جماعت کو مخالفین اسلام اور دشمنان دین کے تیروں کا ہدف بننا پڑا سید قطب شہید رحم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم اپنی خواہشات و شہوات کی خاطر زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں زندگی بہت مختصر معمولی اور حقیر دکھائی دیتی ہے اس زندگی کا آغاز ہمارے ہوش سنبھالنے سے ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ ہمارے محدود عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے فوزیہ کا تعارف ہم فوزیہ کی حالت زندگی اور جد و جہد حیات اور جد و جہد حیات بیان کرنے سے پہلے ان کے موجودہ حالات کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ معزز و محترم خاتون مصر کی انتظامہ کمشنری الجیزا کے شہر منتقت کے فیصل الحرم میں واقع اپنے گھر میں رہتی ہیں انہوں نے اپنے شوہر کی معیت میں کئی کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے دونوں بھی ابھی بھی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اب بھی دعوت اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان کے شوہر اب تک دعوت کے دفاع اور باطل پرستوں کے الزامات کو رد کرنے میں مصروف ہیں اسلام پر تنقید کرنے والی تحریکوں کو دندہ نے شکن جواب دے کر انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے میں آپ کے قلم نے کافی شہرت پائی ہے یہ بزرگ خاتون اس گھر کی مکین ہے جو دائیان اسلام کا سنگم ہے یہ گھر ہر اس بھائی اور بہن کے لیے مرجع و پناہ گاہ ہے جو علم کا متلاشی اور جویا صداقت ہے اسی گھر کی زینت یہ باوقار خاتون ہے انہی کو کرداسا کی دلہن کے نام سے شہرت ملی عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ نے ان تمام واقعات سے چشم پوشی کی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے نمبر ایک ان واقعات کا تعلق اخوان کی جماعت اور ان کے افراد سے ہے نمبر دو تاریخ نویس ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بالعموم اسلام کے لیے کام کرتے ہیں مورخین اخوان المسلمون اور ان کی تاریخ کو بالخصوص بالخصوص ناپسند کرتے ہیں ان مورخین کے اس روی کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک گروہ ایسے افکار سے وابستہ ہے جو اسلامی شریعت سے متصادم ہے نمبر دو مورخین کے اس طائفہ کو ارباب اقتدار کا قرب حاصل ہے اس لیے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ عوام کے سامنے تاریخ آئے نمبر تین یا پھر ان تاریخ نویسیوں کو بہت سے دائیان اسلام سے ذاتی طور پر نفرت ہے مصر کے ڈکٹیٹر حکمراں اور اس کے گماشتوں نے جو کچھ اہل کرداسا کے ساتھ کیا وہ کوئی انوکھا واقعہ نہ تھا المنوفیہ میں اہل کمشیش کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ ہوا یہ سب کچھ عوام کی تقدیر سے کھیلنے اور انہیں اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوشش تھی فوزیہ کو جس جرم کی سزا ملی وہ جرم تھا اخوان کے ایک فرد کی بیوی ہونا اور ایک اخوانی کی بہن ہونا جو 1965 کی تنظیم کے قائد تھے تاغوتی قوتوں نے ان نہتے عوام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ان کے اعزا و اقارب کو رسوا کرنا چاہا مگر ہوا کیا سرکش مر گئے مگر فرزندان اسلام اور دائیان دین نے اب تک اپنی دین کی دعوت کا کام جاری رکھتے ہوئے جاری رکھے ہوئے ہیں وہ تھکے ہیں نہ اگتا ہے پیدائش اور خاندان کا تعارف فوزی عبد المجید عبد السمی ففٹینتھ دسمبر 1945 کو کرداسا گاؤں میں پیدا ہوئی یہ الجیزہ کمشنری کا سب سے بڑا قصبہ ہے آپ کے والد بطور ڈرائیور کام کرتے تھے وہ چالیس کے کے میں لیبیا چلے گئے تھے اور وہاں شاہ سنوسی کے ڈرائیور تھے آپ کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی آپ کے کا تعلق کرداسا سے تھا آپ کے بہن بھائی یہ تھے احمد مصطفیٰ کمال محمد اسامہ نادیا اور ابتسام آپ کے بڑے بھائی احمد 27 سپٹمبر 1933 کو پیدا ہوئے انہوں نے شمس کے لا کالج سے گریجویشن کیا آپ شہید سید قطب کی معیت میں تنظیم 1965 کے ایک اہم لیڈر آپ سادات کے دور میں جیل سے رہا ہوئے تو آپ نے شہید محمد یوسف حواش کی صاحبزادی سے شادی کی فوزیہ کی ہمشیرہ نادیا کی شادی علی اشماوی سے ہوئی علی اشماوی تنظیم 1965 کا ایک لیڈر تھا اس نے گرفتار ہونے کے بعد محض اپنی رہائی اور سزا سے بچنے کی خاطر اخوان کے بارے میں بہت سی ایسی باتوں کا اعتراف کر لیا جن کا فی الحقیقت کوئی وجود نہ تھا تفتیشی افسروں نے اس پر اخوان کو بے پناہ اذیتیں دی جب اس کی بیوی نادیا کو معلوم ہوا تو اس سے ملاقات کرنے جیل گئی اور اس سے کہا تم نے اخوان سے خیانت کی ہے اور ان پر بے جا الزامات لگائے ہیں اسی لیے تم مجھے طلاق دے دو میں تمہارے جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ کافی مدت متلقہ رہی پھر ان کی شادی عبد الرحمن بارود سے بھی ان کا تعلق اخوان سے تھا اور جیل میں سزا کاٹنے کے بعد اپنے وطن فلسطین چلے گئے تھے نادیا بھی ان کے ہمراہ تھی شادی اور شوہر کا تعارف فوزیہ نے تعلیم کے تمام مراحل مکمل کر لے آپ 1965 میں تعلیم کی تکمیل کر چکی تو ان کی شادی پروفیسر سید نزیلی سے ہوئی ان کا اصل نام محمد عویدہ تھا آپ مارچ کرداسا میں پیدا ہوئے اور 1961 میں ایم اے کیا آپ اور پروفیسر جابر رس استاذ ابراہیم عبد الفتح خلیفت المحامی کے ذریعے 1952 میں تحریک اخوان میں شامل ہوئے آپ تنظیم 1965 کے ایک سرگرم رکن تھے آپ اگست 1965 میں گرفتار ہوئے جنرل ادجوی کی فوجی عدالت میں آپ مقدمہ رہا ہوئے اس کے بعد آپ جولائی 1995 میں پھر گرفتار ہوئے فوجی عدالت نے آپ کو تین سال قید بمشقت کی سزا سنائی آپ جولائی 1998 میں رہا ہوئے اب فیبروری 2008 الجیزت الکمشنری میں اخوان کے انتظامی دفتر کے ذمہ دار ہیں محترمہ فوزیہ اور اس سید نزیلی کی شادی 12 اگست 1965 کو ہوئی اولاد آپ کی اولاد کی تفصیل یہ ہے محمد 1976 احمد 1978 رہاب 1980 رضوی 1981 1985 اسامہ 1988 کرداسا کا المناک سانحہ کرداسا گاؤں کے باشندوں پر جو بیتی وہ انتہائی دکھ بری داستان ہے اب بھی اس گاؤں کے لوگ جب اس المیہ کا تصور کرتے ہیں تو خوف و دہشت سے ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اس ظلم صدم کا نشانہ گاؤں کے تمام لوگ بنے خواہ ان کا تعلق اخوان سے تھا یا نہ تھا المیہ کی تفصیلات عبد المجید نزیلی کی زبانی از سید نزیلی کے بھائی پروفیسر عبد الحمید نزیلی اس المناک سانح کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں twenty first August nineteen sixty five کی شام میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک آٹھ آدمی آ نکلے یہ لوگ تنومند اور چوڑے چکلے سینوں والے تھے انہوں نے قمیصیں پہن رکھی تھیں اور قمیصوں کے نیچے بنیانے وغیرہ نہ تھی انہوں نے تنگ پتلونیں پہنی ہوئی تھی یہ لوگ میرے پاس آ کر رکے اور مجھ سے میرے بھائی اس سید نزیلی کے بارے میں پوچھا جو ماہر عمرانیات ہیں میں نے کہا آپ حضرات تشریف رکھے میں ان کا بھائی ہوں پھر میں نے ان کے لیے مہمان خانہ کا دروازہ کھولا اور انہیں بٹھایا میں نے ان کی خاطر توازو کی پھر میں نے ان سے کہا میرا بھائی قاہرہ میں ہے مگر وہ جلد ہی آ جائے گا یہ سننا تھا کہ ان میں سے تو ان میں سے دو تو گھر کے دروازے کی باہر کھڑے ہو گئے اور دو گھر میں گھس آئے وہ بالائی منزل پر چلے گئے جہاں میری بھابھی تھی جن کی شادی کو ابھی صرف نو دن گزرے تھے میں اٹھا اور ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو اب میں ان میں سے اب ان میں سے ایک میری طرف لپکا اس نے پستول کی نالی میرے پیٹ پر رکھی اور مجھے دھمکی دی پھر اس نے مجھے ایک دم زمین پر گرا دیا میں تیزی سے اٹھا گھر کے بڑے کمرے کی طرف بھاگا ان میں سے دو آدمی میرے قریب آئے انہوں نے اپنے بازوں میں مجھے جکڑ لیا مجھے بے بس کر دیا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر لے گئے میں نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا تم چور ہو تم کیا چاہتے ہو تم مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو میری یہ چیخ پکار سن کر گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے وہ میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور دہشت زدہ ہو کر اور دہشت زدہ ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا گاؤں کے کچھ نوجوان مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھے اتنے میں اغوا کندگان میں سے ایک نے پستول نکالا اور آٹھ ہوائی فائر کیے تاکہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں میری نو بیاہتا بھابی کو بھی وہ گھسیٹ رہے تھے اور وہ مسلسل مدد کے لیے فریاد کر رہی تھی اب گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ ہمیں اغوا کیا جا رہا ہے چنانچہ گاؤں والوں نے ان پر پختہ اینٹیں پھینکنا شروع کر دی یہ رد عمل دیکھ کر ساتھ تو بھاگ گئے ایک پکڑا گیا اور زخمیوں سے بے ہوش ہو گیا گاؤں کے لوگ اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے میں نے بھابھی کو تو گھر میں جانے کے لیے کہا اور خود رپورٹ درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن چلا گیا تھانہ انچارج نے اغوا کنندگان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نفری روانہ کر دی پولیس نے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کا جتن کیا اور پھر اس سے پوچھ گچھ کی اس نے وہاں کھڑے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کرداسا والو تم پر بھاری مصیبت آ گئی کرداسا تو برباد ہوا یہ چور اور ڈاکو نہیں بلکہ ملٹری پولیس کے آدمی ہیں ابھی گاؤں کے لوگ اس انکشاف کے نتائج کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ملٹری پولیس کے جوانوں اور افسروں سے بھری گاڑیاں گاؤں پہنچنا شروع ہو گئی ایک فوجی افسر نے گاؤں والوں سے بآواز بلند مخاطب ہو کر کہا کہ بتاؤ کیا ہوا گاؤں کے تین جوانوں نے ہمت سے کام لیا اور پورا ماجرا انہیں سنا دیا جو ہی ان کی بات ختم ہوئی ملٹری پولیس نے ان پر مکوں کی بارش کر دی یہ سرکاری دہشت گردی کا آغاز تھا گاؤں کے مکھیا کو گرفتار کر لیا گیا اس کے خاندان کی زیادہ تر مردوں عورتوں گاؤں کے بزرگوں اور معتبر لوگوں اور تمام اخوان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اخوان المسلمون کے وہ تمام حضرات پکڑ لیے گئے جن کے نام 1948 سے 1965 تک ریکارڈ پر تھے گاؤں کے تمام گھر اور دکانیں سیونٹی ٹو گھنٹوں تک بند کر دی گئی کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا نہ کوئی راستے میں چل سکتا تھا نہ کوئی اپنے کام پر جا سکتا تھا سب اپنے اپنے گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیے گئے حتیٰ کہ جانوروں اور مویشیوں کو بھی گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جاتا جانور چرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے سختی کا یہ حال تھا کہ مردوں کو دفن کرنے کی بھی اجازت نہ تھی جب تک کہ کافی تگ و دو کے بعد ملٹری پولیس کے اعلیٰ افسروں سے خصوصی اجازت نہ مل جاتی گاؤں خوف اور کی حالت میں رہا اس میں میں سب سے بری حالت فوزیہ کی تھی گاؤں ملٹری پولیس کے اعلیٰ افسر پہنچ چکے تھے اس وقت کے مصر کے وزیر داخلہ عبد العظیم بھی بنفس نفیس اس گاؤں میں تشریف لے آئے تھے ان کی آمد کا مقصد اس امر کا اطمینان کرنا تھا کہ یہ واقعہ جنرل انویسٹیگیشن کے محکمے کی دسترس سے دور ہے کیونکہ یہ محکمہ ان کے ماتحت تھا کو گرفتار کر کے پولیس چوکی کے سامنے کھڑی گاڑی میں رکھا گیا ان کی گرفتاری کے دو گھنٹے بعد ان کے شوہر پروفیسر از سید نزیلی اپنے گھر پہنچ گئے انہیں جب اس علمے کی اطلاع ملی تو انہوں نے معاملے کو پیچیدگی سے بچانے کے لیے خود پیش ہونا مناسب سمجھا انہیں بھی گاڑی میں بٹھا لیا گیا اس گاڑی میں گاؤں کے بہت سے نوجوان موجود تھے ان کا تعلق اخوان سے تھا جیسے جابر رزق احمد بادہ وغیرہ اب اسیروں کا ایک چل پڑا اس کی منزل السجن الحربی یعنی جنگی جیل تھی جہاں پر عذاب ذلت و رسوائی اور اذیت و تشدد ان کا منتظر تھا جنگی جیل میں اذیت رسانی و تشدد جنگی جیل میں پہنچنے کے فوراً بعد دلہن فوزیہ ان کے دلہا سید نزیلی اور کرداسا گاؤں سے گرفتار شدگان کے لیے جیل حکام نے اذیت رسانی کا اذیت رسانی کا منصوبہ بنایا پروفیسر محمود عبد الحلیم بیان کرتے ہیں جن ناموں کا تذکرہ علی اشماوی نے کیا ان میں ایک نام السید سید نزیلی کا تھا وہ امبابا کے اخوان کے ایک سرکردہ قائد تھے اور کرداسا میں مقیم تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آٹھ آدمی گئے مگر وہ گھر پر موجود نہ تھے چنانچہ انہوں نے آپ کی دلہن کو گرفتار کر لیا گاؤں والوں نے ان کی دلہن کو آزاد کروا لیا اس کے نتیجے میں گاؤں میدان جنگ میں بدل گیا ایک طرف کیل کانٹے سے لیس لشکر تھا اور دوسری طرف گاؤں کے نہت غریب عوام تھے جن کے پاس اپنی عزت کے سوا کچھ نہ تھا ڈکٹیٹر عبد الناصر اور اس کے گماشتوں نے ان غریبوں سے ان کی عزت بھی چھین لی ہر گھر کی تلاشی بھی اموال چھینے گئے انسانوں کو مویشیوں کی طرح رسیوں سے باندھا گیا گاؤں والوں کی بہوؤں بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کو جنگی جیل میں رکھا گیا مردوں کو الگ کھڑا کیا گیا اب لیفٹیننٹ جنرل محمد فوزی نے اسیروں کا معائنہ کیا تو صفات صفات تو روبی نے چلا کر قیدیوں کو حکم دیا کہ وہ کمانڈر صاحب کے سامنے جھک جائیں اگلا حکم یہ تھا کہ ہر عورت اپنے خاوند یا باپ یا بھائی یا پڑوسی کی پیٹ پر سوار ہو جائے ایک حکم ایک اور حکم یہ ہوا کہ سب قیدی ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے صفیں بنائیں جب ایسا ہو چکا تو اب حکم ملا کہ ایک دوسرے کے منہ پر تھپڑ ماریں اور ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں پورے 29 دنوں تک اسی قسم کی گھٹ کے گھٹیا احکام کی تعمیل کروائی جاتی رہی یہ تو تھی جیل کے اندر کی صورتحال گاؤں کا حال یہ تھا کہ وہ ایک فوجی چھاونی دکھائی دیتا تھا مساجد بند کر دی گئی نمازیں ادا کرنے پر پابندی تھی حتیٰ کہ جب اشیک محمد عبد العزیز نے وفات پائی تو ملٹری انٹیلیجنس حکام نے انہیں دفن کرنے کی اجازت نہ دی تین دن کے بعد لاش سے بدبو آنے لگی تو ملٹری انٹیلیجنس حکام نے دفن کرنے کی بمشکل اجازت دی مگر شرط یہ تھی کہ چار آدمی اپنے کندھوں پر لاش اٹھا کر قبرستان تک جائیں اور میت کو دفن کر دیں پروفیسر جابر رسک بیان کرتے ہیں بلا کر ہم جنگی جیل پہنچ گئے یہ مصری جوانوں کا مذبح تھا انسانیت کا انسانیت کا بھیانک ترین مذبح ہمارے استقبال کے لیے حمزت البسیونی اور بریگیڈر Saad Ghalool Abdul Karim commander military police اور کمانڈر جنگی جیل پولیس موجود تھے یہ لوگ ہمیں کوڑوں سے پیٹتے ہوئے جانوروں کی طرح ہانک کر اندر لے گئے حجام آیا تو اس نے ہم میں سے ہر ایک کی بھمیں ایک طرف سے اور ایک طرف سے مونچھ صاف کر دی پھر انہوں نے ہمیں کال کوٹریوں میں ٹھونس دیا انہوں نے ہمارے گوشت نوچنے کے لیے کتے بھی چھوڑے تشدد کی تاب نہ لا کر صلاح رزق اور محمود محمد ابو سعود چل بسے اذیتوں کے صدمے کی وجہ سے کئی جوان اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ایک پولیس افسر شمس بدران کہا کرتا تھا کہ کرداسا کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے میرے پاس بلڈو زور ہے جب چاہو اسے مصر کے نقشے سے مہو کر دو وہ یہ بھی کہا کرتا تھا میں جلد ہی کرداسا کو ایک سبق سکھاؤں گا کہ وہ اسے چالیس سا تک نہ بھول پائے گا فوزیا ایک ہفتے تک جنگی جیل کی بیرک میں بند رہی آپ اور اہل کرداسا ذلت و اذیت کے کئی مرحلوں سے گزرے آپ کے شوہر کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں عمر قید با مشقت کی سزا سنائی فوزیہ کے بھائی احمد عبد المجید کو پھانسی کی سزا سنائی گئی پھر اس میں تخفیف کر کے اسے عمر قید ماں مشقت میں بدل دیا گیا فوزیہ دس سال تک اپنے شوہر کی منتظر رہی آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ صرف نو دن گزارے تھے مگر کوڑوں کی سر سراہٹ اور تشدد کی تکلیف نے ان نو دنوں کی خوشیوں کو حافظے سے مہو کر دیا آپ اولاد سے بھی محروم رہی حتیٰ کہ آپ کے شوہر کو نائنٹین سیونٹی میں رہائی نصیب ہی عبد الناصر ڈکٹیٹر کی آزمائش سے سب سے آخر میں نجات پانے والوں میں فوزیہ کے شوہر پروفیسر صبری عرفہ احمد عبد المجید اور مبارک عبد العظیم تھے آزادی کے کچھ سال رہائی کے بعد از سید نزیلی نے دوبارہ ملازمت شروع کر دی فوزیہ نے ریش ہسپتال میں غذا اور خوراک کی انچارج کا کام سنبھال لیا پھر اپنے شوہر کی معیت میں مدینہ منورہ کا رخ کیا تاکہ وہاں کی یونیورسٹی میں فرائض انجام دے آپ مدینہ یونیورسٹی میں ہی رہی حتیٰ کہ جون میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ واپس مصر آئیں واپسی کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا آپ نے اپنی بہن اور بھائیوں کو اخوان کی تحریک سے روشناس کرایا آپ نے انہیں بتایا کہ ایک سچی مسلمان عورت کا کردار کیا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی خدمت کیسے کرتی ہے دروازے پر دستک اور شوہر کی گرفتاری جولائی 1995 کی ایک رات فوزیہ کے گھر کے مرکزی دروازے پر بہت زور کی دستک ہوئی اس دستک نے 1965 کے سانحے کی تلخ یادی یادیں تازہ کر دی آپ تیزی سے اٹھی ہجاب اوڑا اور اپنے شوہر کو بیدار کیا معلوم ہوا کہ تفتیشی عملہ گھر کا محاصرہ کر چکا ہے انہوں نے اس سید نزیلی کو گرفتار کر لیا الزام یہ تھا کہ اخوان المسلمون کے رکن ہیں یہ الزام اخوان کے ہر رکن پر لگایا جا رہا تھا صدر جمہوریہ مصر نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ اخوان المسلمون غیر قانونی جماعت ہے اس کے افراد کو گرفتار کر کے فوجی عدالتوں پہ پیش کیا جائے اس صدارتی فرمان نے محترمہ فوزیہ کے ذہن میں عدجوی کی فوجی عدالتوں کی بھیانک و تلخ یادیں تازہ کر دیں فوجی عدالت نے اس سید نزیل کو تین سال کی سزا دی یہ سزا میاں بیوی کا کچھ نہ بگاڑ سکی بلکہ سزا سے ثابت ہوا کہ آزمائشوں سے اہل ایمان کندن بنتے ہیں ان کے دلوں کو صبر و ثبات کی دولت بے بہا ملتی ہے فوزیہ گرفتار شدگان سے اہل خانہ کے پاس جاتی ان کے حوصلے بڑھاتی انہیں اللہ کے وعدوں اور اس کی رضامندی سے آگاہ کرتی آپ انہیں بتاتی کہ اللہ کا دین قربانیاں مانگتا ہے یہ قربانیاں لازم ہیں اللہ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے معمولی قیمت ہے اللہ کی دین کی خاطر آزمائشوں سے گزرنا اور پھر پھر پھر انہیں انہیں اللہ اللہ کے کے فیصلے سمجھ کر قبول کرنا اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے اس مدت میں محترمہ فوزیہ آرام و راحت اور سکون و قرار سے ناشنا رہی آپ جیلوں میں گرفتار اخوان کی بیویوں اور بچوں سے ملنے کے لیے پورے مصر کا دورہ کیا انہیں مطمئن کیا اور ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے انہیں اپنے اسلاف کی درخش درخشندہ مثالیں سنائی شوہر کی رہائی کی بات اب آپ اب تک اخوان کی ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوتی ہیں آپ عمر دین سے اخوات کو باخبر رکھنے کے لیے لیکچر دیتی رہتی ہیں یہ ہیں کرداسا کی دلہن اور یہ ہے ان کی اور ان کے گاؤں والوں کی داستان غم یہ ثانیہ گاؤں والوں والے کبھی فراموش نہ کر سکیں گے یہ المیہ ان کے ذہنوں میں تازہ رہے گا وہ نسل بعد نسل اس دکھ بھری کہانی کو منتقل کرتے جائیں گے افسوس کے مورخوں نے اتنے بڑے المیوں کو نظر انداز کر دیا اب بھی امید ہے کہ شاید کوئی مورخ آئے جو اس امت کی تاریخ مکمل طور پر قلم بند کرے یہ وہ تاریخ نویس ہوگا جو ہر قسم کی گروہی اور جماعتی تعصب اور ہنوک کی طرف داری سے بالا تر ہوگا کیا تاریخ ارباب اقتدار کی خاطر حقائق سے چشم پوشی کر سکے گی السائی صورت الاحزاب کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے امام حسن البنا نے بہت سے خواتین و حضرات کی کچھ اس انداز سے تربیت کی تھی کہ وہ زندگی کی غرض و غایت اور اس کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو چکے تھے ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا اپنی جانی اللہ کے پاس فروخت کر دی اور اللہ سے اس کی خوشنودی اور جنت خرید لی چنانچہ اپنے اس سودے میں ایک کامیاب رہے انہوں نے خوب نفع کما لیا ان خواتین و حضرات کا مقصود اللہ ان کے رہبر و رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دستور قرآن اور ان کا راستہ جہاد تھا ان کی سب سے بڑی تمنا اللہ کے راستے میں موت تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا پوری کر دی عصر حاضر کی اسلامی تحریکوں کا منحج و نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے ان کے طریقہ کار ایک دوسرے سے قدرے الگ ہیں مگر یہ سب اسلامی تحریکیں اخوان المسلمون کی دعوت سے ضرور متاثر ہیں اخوان المسلمین کی دعوت نے شہید مفکر قالم فقیح اور محقق جنم دیے اس کے تمام افراد ایک خاص منہج و دعوت سے باہم مربوط ہیں ان کا تعلق کسی خاص فرد یا شیخ سے نہیں بلکہ ایک نظریہ ایک طریقہ اور ایک خاص نظام سے ہے اس تحریک نے آزمائشوں کی کٹھن راہ سے جان چھڑانے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی اخوان المسلمون کی دعوت سے وابستہ خواتین و حضرات کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے اسلامی اصول میں سے کسی اصول میں پسپائی اختیار نہیں کی انہوں نے دین کی کسی حقیقت میں تبدیلی گوارا نہیں کی ان شہیدان نے راہ وفا نے پھانسی کے پھندوں کو چوما مگر دین کے حقائق میں تغیر و تبدل پر آمدہ نہ ہوئے اخوان مسلمون کی بیویوں اور اولاد نے صبر برداشت کی بے نظیر مثالیں قائم کی دعوت اسلامیہ کو اب مخالفین کے تند و تیز تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معترزرین کے اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے اسلام اور نے اسلام کے خلاف سازش ہوتی رہی ہے اور اب اور اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہر مقام اور علاقے کے نے اسلام کا فرض ہے کہ وہ چوکنے رہیں وہ اپنے کردار کی حقیقت کا ادراک کریں اللہ کی مقیت کو اپنے قریب پائیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں اللہ کی مدد قریب ہے لہٰذا حامیان دین کو اپنی دلوں کو ناامیدی سے اور خوف سے دور رکھنا چاہیے دین اسلام کی خاطر ہر ملک اور ہر دور میں اسلام کی دعوت دینے والے حضرات و خواتین نے قربانیاں دی ہیں اخوان المسلمون نے عیسار و قربانی کے جو نمونے پیش کیے ہیں یہ در حقیقت صدر اسلام کی جان و مال کی قربانیوں کا ہی تسلسل ہے اس دین نور سے فروزاں دلوں نے ہمیشہ اسی طرح کی قدر و بے بہا قربانیاں دی ہیں دیکھیے سیدہ نصیبہ بنت قاب رضی اللہ انہا غزو عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے بدن کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں تاکہ کفار کی طرف سے آنے والے تیر اور نیزے ان کے بدن پر آ کر گریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ المسلمین کی خواتین جد و جہد قربانی اور تکالیف برداشت کرنے میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ان میں سے کتنی خواتین ہیں جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جھیلی بہت سے خواتین کے شوہر باپ بیٹے اور بیٹے پکڑ کر جیلوں میں پھینک دیے گئے مگر ان بہادر خواتین ان بہادر و صابر خواتین کے پائے اس پر پائے ضبط میں لفظش نہیں آئی انہیں رسک میں کمی کی آزمائشوں سے گزرنا پڑا خامدوں کی قید و بند برداشت کی بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل سے دو چار ہوئی مگر وہ ظلم اور ظالموں کے سامنے چکی نہیں انہوں نے ستمگروں کے پرچم تھامنے والی غیرت مند خواتین کے لیے ایمان و یقین کی شمیت روشن کی شار التحیل کا مکان نمبر 26 انجینئر سوسائٹی کی سب سے بڑی مسجد مصطفیٰ مسجد کہلاتی ہے اسی مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے کہ مکان نمبر 26 میں محترمہ حسن سائی نے زندگی گزاری مسجد کو شرف حاصل ہے کہ اس کے ممبر و محراب کو جلیل القدر علماء نے اپنے خطاب اور امامت سے نوازا ہے اس عظیم خاتون نے اسی گھر سے اپنا آخری کوچ کیا اس گھر میں قیام کے دوران محترمہ کوثر اسفائی نے تاریخ مصر کے بڑے بڑے واقعات و حوادث کا مشاہدہ کیا مصر کی تاریخ کی ایک انتہائی نازک گھڑی میں ایک گھر قبل از انقلاب کاروائیوں کا آپریشن روم بھی بنا محترمہ کے شوہر پروفیسر محمد عبد الخالق اخوان المسلمون کی طرف سے انقلابی فوجی افسروں کے ساتھ ایک مذاکرات کار تھے انقلاب سے پہلے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اسی گھر میں جمال عبد الناصر اور دیگر انقلابی افسروں کے ساتھ مذاکرات کیے کوثر استائی کے شوہر پروفیسر محمد فرید کا مختصر تعارف استاد محمد فرید عبد الخالق کا ذکر چل نکلا ہے تو یہ بتانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موصوف اخوان المسلمون کی صفحہ اول کے آدمی تھے اخوان کی الحیت التاسیسیہ یعنی اساس کمیٹی کے اولین ارکان میں سے تھے آپ امام البنا اور الحدیمی کے ادوار میں مکتب مکتب الرشاد کے ایک رکن تھے آپ تھرٹیت اکتوبر آپ تھرٹیت اکتوبر نائنٹین ففٹی کو فاقو شرقیہ میں پیدا ہوئے 1936 میں علوم ریاضی کے ادارے سے فراغت پائی 1957 میں ایل ایل بی کیا 1959 میں شریعت میں ڈپلوما کیا اگلے سال یعنی 1960 میں جنرل لا میں ڈپلوما حاصل کیا ڈاکٹریٹ کے لیے آپ کے مقالے تحقیق کا موضوع تھا الحسبتا علی زویل سلطان والجہ اس مقالے اس مقالے کے نگران ڈاکٹر عادل خفیف اور پھر ڈاکٹر یوسف قاسم تھے آپ 1940 میں امام البنا اور اخوان المسلمین کی دعوت سے واقف ہوئے آپ کو متعارف کرانے والے صاحب تھے پروفیسر ابو رقیق پروفیسر محمد فرید نے دعوت کے کام کو بہت مستقدی سے سر انجام دینا شروع کیا آپ شعبہ طلبہ کے نگران رہے عالم اسلام سے رابطہ قائم کرنے میں آپ پروفیسر عبد الحمید السیفی کے ممدو و معامن بنے پھر آپ کو مکتب الارشاد کا رکن مقرر کیا کر دیا گیا 1947 میں گرفتار ہوئے کرسمس کے موقع پر انگریز فوجیوں پر بم پھینکنے کے مقدمے میں پکڑے گئے تھے اس مقدمے میں آپ کے ساتھ بھائی عبد السمی الغنیمی اور بھائی نفیس حمدی کو بھی شامل کیا گیا تھا 1948 میں جب جماعت الاخوان پر پابندی لگا کر اسے کل عدم قرار دیا گیا تو پروفیسر فرید کو بھی پکڑ لیا گیا آپ نے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد ان نشستوں میں شرکت کی جو انقلاب کی تیاری اور تکمیل کے لیے منعقد ہوئی تھی آپ 1954 میں پھر گرفتار ہوئے اور 1957 میں آپ کی رہائی عمل میں آئی ایک بار پھر 1965 میں اخوان اور اخوات کے ساتھ گھر لیے گئے اور سپرت زندہ رہے اس کے بعد مسلسل جیل میں رہے اور 1971 میں باہر آئے اس وقت آپ کا شمار اخوان کے صفحے اول کے افراد میں ہوتا ہے اور نشریاتی ادارے آپ سے انٹرویو لیتے رہتے ہیں کوثر اسائی کی ملاقات اور ان سے انٹرویو کرنے کے ڈھائی ماہ بعد 24 فیبروری 2008 کو آپ بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے جا ملی اس روز چار تحیل پر ایک طویل جلوس حرکت کر رہا تھا ایک اوسر اسفائی مرحومہ کے جنازے کا جلوس تھا سکس اکتوبر کو شہر مدینہ سکس اکتوبر میں واقع مسجد الخدری میں آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی کوثر حسن تعارف و خدمات آپ کا نام کوثر حسن کوئی تھا آپ نائنٹین ون میں پیدا ہوئی کم عمری ہی میں ماں باپ کا سائے شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے بھائی انجینئر محمود کے کندھوں پر پڑی وہ دعوت اخوان کے مخلص سرگرم آدمی تھے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ انتہائی متحرک و فعال دائی تھے تو غیر موضوع نہ ہوگا بہن کو بھی دعوت کا وہی مفہوم بھا گیا جس سے ان کے بھائی واقف تھے آپ نے اپنے بھائی کی تین خوبیاں اپنا لی نمبر ایک دعوت کے اہداف اور اس کے منہج کا بھرپور ادراک نمبر دو اخوان کی قیادت اور بالخصوص بالخصوص امام البنا سے قریبی تعلق و رابطہ نمبر تین دائن اخلاق اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا آپ نے اپنی اکلوتی ہمشیرہ پروفیسر مفیدہ سے بھی بہت کچھ سیکھا وہ اور مان بھائی اسکول میں معلمہ تھی آپ نے بھائیوں میں سے انجینئر عبد الفتح اور پروفیسر جمال المحامی سے بھی بہت سے اوصاف اخلاق سیکھے اس اخوانی فضا میں یہ کلی کھلی آپ کے بھائی محمود نے آپ کی بہترین پرورش کی آپ کو تعلیمات اور محاسن اخلاق سے واقف کیا حالانکہ آپ فرانسیسی فرانسیسی میں زیر تعلیم تعلیم تھی مگر کی اور ماحول اس تربیت پر اثر انداز نہ ہو سکے جس تربیت میں اسلامی قدروں کو سمویا گیا تھا چنانچہ آپ فرانسیسی اسکول میں ایک ایسی مسلمان لڑکی کا منفرد نمونہ تھی جو اس ماحول میں اپنے دین کی تعلیمات و ہدایت پر کاربند ہے یہ الگ بات ہے کہ اس دور کی بہت سی دوشیزاؤں کی مانند آپ اپنی تعلیم کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکی کیونکہ آپ کی شادی کر دی گئی اور اب آپ کو اپنے شوہر کی خدمت کرنا تھی بابرکت شادی ان معدود چند خواتین میں سے ہیں جن کے نکاح کی تقریب امام حسن البنانے شرکت فرمائی آپ کے بھائی انجینئر محمود اسفائی دعوت اسلام کے دوران ہی پروفیسر فرید عبد الخالق سے متعارف ہوئے تھے وہ دعوت سے ان کی والہانہ وابستگی اعلی فکر اور بعمل زندگی سے بہت متاثر ہوئے جلدی دونوں ایک دوسرے کے قریبی دوست بن گئے بلاخر پروفیسر نوید نے انجینئر محمود سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے بہن سے رشتہ زوجیت استوار کرنے کا شرف بخشے بھائی نے گھر آ کر اپنی بہن سے بات کی تو رضامند ہو گئی کیونکہ وہ ان کے حسن اخلاق اعلیٰ کردار اور امام حسن البنا سے قربت کا تذکرہ سنتی رہتی تھی منگنی تو ہو گئی مگر شادی جلدی نہ ہوئی پروفیسر فرید جماعت اخوان کے شعبہ طلبہ کے نگران تھے ان پر غازن کے قتل کا مقدمہ چلا اس وہ گرفتار ہوئے بعد میں عدالت نے آپ کو بری کر دیا آپ جو ہی ہاں جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تو چند دنوں کے بعد شادی کی تقریب منعقد ہوئی محفل نکاح میں امام البنا تشریف لائے آپ کے ساتھ مکتب الارشاد کے بہت سے ارکان تھے رخصتی کی تقریب میں اخوان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس کے بعد بارات دلہا کے گھر روانہ ایک بڑے جلوس کی کی کی صورت میں تھی یہ 1948 بات ہے شادی اس خوشی کو مصر کے اس وقت کے وزیر اعظم انک کراشی پاشا کے ایک فیصلے نے کم کر دیا اس نے امریکی اور سہیونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے اخوان المسلمین کی جماعت کو غیر قانونی قرار دیا گیا یہ فرمان 8 دسمبر 1948 کو جاری ہوئے اس نے ایک اور فرمان کے ذریعے اخوان المسلمین کے ارکان کو گرفتار کرنے ان کی املاک جائیدادوں اور اداروں کو بحق کے سرکار ضبط کرنے کا اعلان کیا گرفتار ہونے والوں میں کوسر اسائی کے شوہر فرید عبد الخالق بھی شامل تھے اولاد میاں بیوی بی کا یہ ازدواجی بندھن تقریباً ساٹھ برس تک قائم رہا یعنی 1948 سے محترمہ کوسر اسائی کے سالی وفات 2008 تک اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو تین, تین بیٹوں اور ایک بیٹی سے مالا مال فرمایا بیٹے ہیں ڈاکٹر احمد انجینئر اسامہ اور ڈاکٹر ایمن صاحبزادی ہیں محترمہ جلیلہ صاحبہ بحرانوں کے نغرے میں نرغے میں محترمہ کوثر اسفائی کا گھر اپنی اہمیت میں محترمہ آمال آمال اشماوی کے گھر سے کم نہ تھا یہ دونوں گھر بحران کے وقت عملی اقدامات اقدامات اٹھانے کا مرکز بنی انہی گھروں میں 1952 کے انقلاب کے لیے تمہیدی اجلاس منعقد ہوئے ان دن ان دونوں میں نہ صرف اہم ترین اور خطرناک ترین اجتماعات ہوئے بلکہ ان گھروں میں ان گھروں میں ہی اخوان المسلمون کے نئے مرشد عام کو منتخب کرنے کے لیے اخوا اخوان قیادت جمع ہوئی جیلوں سے رہا ہونے کے بعد اخوان نے ایک بار پھر جماعت کے ڈھانچے کی تشکیل جدید کے لیے مسائی کی چنانچہ انہوں نے مقدمات لڑے اور عدلیہ عدلیہ نے ان کی جماعت کو قانونی قرار دیا اب یہ بحث چل نکلی کہ امام شہید حسن البنا کی جگہ کون سنبھالے یعنی کون ان کا جانشین ہو چنانچہ جماعت کے اکابر کی نظر ان حضرات پر پڑی <clears throat> اشماوی جو جماعت کے وکیل تھے عبد الرحمان البنا جو امام البنا شہید کے بھائی تھے الشیخ احمد حسن الباقوری رکن مکتوب الرشاد عبد الحکیم آبدین سیکرٹری جنرل اخوان المسلمین الشیخ باقوری اور آبدین دونوں حضرات اس عہدے کے لیے تقرر کیے جانے سے دستبردار ہو گئے اب معاملہ الاستاد صالح اور عبد الرحمن البنا کے معلق ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سے صاحب جماعت کے مرشد العام کے منصب جلیل پر فائز ہو جماعت حیران تھی اس پر پروفیسر منیر منیر الدلا نے مداخلت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ ہم مکتب الارشاد سے باہر اخوان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں تاکہ پوزیشن بحال ہو جائے انہوں نے محترم حسین الحدیبی کا نام پیش کیا چنانچہ پروفیسر منیر اور فرید دونوں تشریف لے گئے اور حسن الحدیبی کو مرشد عام بننے کے لیے کہا مگر موصوف نے یہ پیشکش تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ بنیادی کمیٹی مکمل طور پر ان کے بارے میں متفق نہ ہو جائے اس تاسیسی کمیٹی کے ارکان کی تعداد ایک سو بیس تھی ایک کے سوا سب حسن الحدیبی کے مرشد عام بننے پر متفق تھے پروفیسر محمد حامد ابو چونکہ وہاں موجود نہ تھے اور وہاں سے دور تھے اس محترم حسن الحدیمی نے ایک سو انیس ارکان کی تائید بھی ناکافی سمجھی اب فرید عبد الخالق حامد عبد النصر کے پاس گئے انہوں نے بھی موافقت کی تب کہیں جا کر الحدیبی آمدہ ہوئے اور یوں مرشد العام کا تقرر عمل میں آیا ان تمام امور سے اس لیے بخوبی آگاہ تھی کہ کئی اجلاس ان کے گھر میں ہوئے تھے وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر چکی تھی الاستاد عمر تل مسانی بیان کرتے ہیں بلاخر مرحوم منیر قومی اسمبلی کے مشیر پروفیسر فرید عبد الخالق جن کا تعلق تدریس سے تھا اور عربی یونیورسٹی کے مشیر پروفیسر صالح ابو رقیق اور دیگر حضرات کی رائے ٹھہری کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عدلیہ سے منسلک ایک شخص کا انتخاب عمل میں لایا جائے جو ظاہراً تو اخوان میں سے نہ ہو مگر اس کا قلبی تعلق اخوان سے ہی ہو اس رائے کو سب کی رضامندی و موافقت حاصل ہوئی محترمہ کوثر اسائی کے گھر میں نہ صرف اخوان کے اجلاس ہوئے بلکہ اخوانی قیادت اور آزاد منوش فوجی افسروں کی ملاقات کا بھی مرکز بنا تاکہ مصری معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے کسی کار پر اتفاق ہو سکے یعنی فوجی انقلاب کامیاب ہونے کی صورت میں لائے عمل کیا, کیا ہوگا چنانچہ فریقین کا اس عمر پر اتفاق ہو گیا کہ اللہ کی شریعت پر عمل کیا جائے نفاذ شریعت کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندگی اور جمہوریت کو فروغ دیا جائے یہ بھی طے پایا کہ بنیادی ضروریات اور اداروں کے تحفظ کے لیے اخوان فوجی افسروں کا ساتھ دیں گے اور اگر برطانوی افواج مصر کے مفاد میں انقلاب کو سبو تار کرنے کے لیے کوئی کاروائی کرے تو اخوان برطانوی فوجی کے خلاف لڑیں گے چنانچہ پروفیسر فرید عبد الخالق کہتے ہیں انقلاب کی ابتدا جمال عبد الناصر کے کچھ اقدامات سے ہوئی آزاد افسروں کا ایک گروپ بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا ان کی تعداد نوے سے کچھ زائد تھی ان کی اکثریت کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا وہ اخوان سے وابستہ رہے تھے عبد ناصر نے ملک پر تسلط پانے کے لیے افسروں کو مختلف فرائض سونپے تھے چنانچہ اخوانی افسروں کی تنظیم کے بانی ایئر کموڈور عبد المنقیم عبد الروف جو آزاد افسروں کی قیادت کے ایک رکن بھی تھے کوئی ذمہ داری دی گئی کہ انہوں نے شاہی محل راس الستن واقع اسکندریہ کا محاصرہ کرنا ہے اور اس پر قبضہ کرنا ہے اس وقت شاہ مصر وہی مقیم تھا اسی طرح اس وقت جماعت میں اخوانی افسر کے ذمہ دار ابو المکارم کو یہ ڈیوٹی تفوید کی گئی کہ انہوں نے شاہی مسل قصر کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کرنا ہے نیز فوج کے خلاف ہر قسم کی مزاحمت کو بھی کچلنا ہے اخوان کے اس وقت کے مرشد عام الحدیبی کی طرف سے مصر کی تمام کمشنریوں کے اخوان کو واضح ہدایت دی گئی تھی کہ انہوں نے انقلاب اور فوج کو ہر قسم کی مخالفانہ حرکت سے تحفظ فراہم کرنا ہے مس سویز روڈ پر بھی اخوان مقرر کر دیے گئے یہ اس رات کی انتہائی خطرناک مہم تھی کیونکہ سویز میں مقیم انگریزی فوج کی تعداد اسی ہزار تھی برطانوی فوج کی مخالفت کی صورت میں انقلاب کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا لہذا اس راستے کو پرامن بنانے کے لیے عبد ناصر کی نظر میں اخوان سے بہتر کوئی نہ تھا مزید برآں مصری فوج کی ہر یونٹ میں موجود اخوان افسروں کو بھی متنبع کر دیا گیا کوثر اسائی اور نائنٹین ففٹی فور کے مسائل مصر میں انقلاب برپا ہو گیا مگر انقلابی فوج قیادت نے اقتدار میں اپنے ہاتھوں میں رکھنے پر اصرار کیا یہ لوگ تمام مخالفانہ قوت کو اقتدار سے الگ کرنے پر تلے بیٹھے تھے سب سے پہلے انقلابی قیادت نے عام پارٹیوں سے پیچھا چھڑایا پھر محمد نجیب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پے پہ کوششیں کی اور آخر میں اخوان المسلمین سے تصادم ہوا قاہرہ یونیورسٹی میں اخوان المسلمین کی طلبہ کی اکثریت تھی ان طلبہ نے جامع قاہرہ میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اس میں خطاب کے لیے تحریک فدائیہ نے اسلام کے قائد نواب صفوی کو دعوت دی اس کے بعد اخوان کی قیادت کو وسیع پیمانے پر گرفتار کر لیا گیا مگر سب سے بڑا تصادم المنشا واقعے کے بعد ہوا 26 اکتوبر 1954 کو عبد الناصر نے اخوان پر ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا کہ انہوں نے عبد الناصر پر گولی چلائی ہے اس کے بعد ہزاروں اخوان کو پکڑ لیا گیا ہزاروں اخوان کے اہل خانہ کی طرح کوثر اسائی بھی اس وقت شہشت رہ گئی جب ان کے دروازے پر بہت زور سے دستک ہوئی دروازہ کھولا تو خفیہ سرکاری ایجنسی کے اہلکار اور پولیس آپ کے شوہر کو گرفتار کرنے کے لیے موجود تھے آپ نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا ان کے شوہر اپنی اہلیہ اور بچوں کو جدائی اور مسائی و عالام برداشت کرنے کے لیے گھر میں چھوڑ کر پولیس کے ساتھ چلی گئی کوسر سائی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ دعوت اسلام کے راستے میں قید و بند کی صحبت معمول کی بات ہے ان کے بھائی نے یہ باتیں دوران تربیت ان کے ذہن نشین کر دی تھی اس سے پہلے ان کے شوہر خازندار کے قتل کے الزام میں جیل میں رہ چکے تھے کوسر حسن السائی کو بخوبی علم تھا کہ کن دشوار گزار مرحلوں کا سامنا کرنا ہے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ان کے کے کندھوں پر آ پڑی تھی اپنے شوہر کی بہن گھر کی ذمہ دار بھی یہی تھی کیونکہ ان کے خاوند کے بہنوی جنرل صلاح شادی بھی جنرل صلاح شادی بھی گرفتار تھے انہیں پہلے سزائے موت سنائی گئی جسے بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا پروفیسر احمد ابو شادی کہتے ہیں جب ہم 1955 میں جیل میں تھے تو یہ سزا ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اس آزمائش میں شدت اس وقت پیدا ہوئی جب بہترین اخوان کے گروپ کو سزائے موت دی گئی تاہم مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بھائی محمد فرید عبد الخالق نے شاندار تقریر کی آپ کا یہ جملہ پوری تقریر کا لب لباب تھا کہ یہ آزمائش اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے آزمائش ہے وہ ہمیں اس جگہ لے آیا ہے تاکہ ہم اسی طرح تربیت حاصل کریں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آگوش میں پرورش پائی تھی مشکلات سے بھرپور زندگی محترمہ کوثر اسائی کے شوہر پروفیسر محمد فرید عبد الخالق مسلسل دو سال تک جیل میں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد رہا ہوئے رہائی کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر اپنی ہمشیرہ سعاد عبد الخالق کے بچوں کی پرورش و کفالت کی ذمہ داری سنبھالی کوثر اسائی پہلے سے ہی یہ فریضہ انصر انجام دے رہی تھی پروفیسر صاحب نے مصری دار الکتب میں اپنے فرائض اثر نو سنبھال لیے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے اس دنیا میں تکالیف و مصائب زیادہ اور راحت و آرام کم ہوا کرتا ہے مصائب و عالم کی کٹھالی سے کندن بن کر نکلنے کے بعد بعض اخوان نے اپنے آپ کو نو مجتمع کرنے کا ارادہ کیا اس سلسلے میں پروفیسر محمد فرید کے گھر نے اہم کردار ادا کیا پروفیسر صاحب موصوف فکر مند تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخوان کی تنظیم جدید کرنے کی وجہ سے حکومت اخوان پر ایک اور ضرب کاری لگائے اخوان کا غیر منظم رہنا بھی انہیں گوارا نہ تھا تنظیم 1965 کے ایک قائد پروفیسر احمد عبد المجید کہتے ہیں فرید عبد الخالق مکتب الرشاد کے رکن تھے اور طویل مدت سے جماعت میں شعبہ طلبہ کے انچارج رہے تھے تنظیم نو کے سلسلے میں سب کی نگاہیں ان پر تھی ان پر نظر انتخاب پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اخوان کے حلقوں میں اس قسم کی خبریں مسلسل پھیل رہی تھی کہ پروفیسر فرید ایک ایسی فرید ایک ایسی تنظیم کے سربراہ ہیں جو اخوان سے چندہ جمع کرتی ہے تاکہ اسے اسیر اسیر اخوان کے اہل خانہ میں تقسیم کرے اور ان بے بس خاندانوں کی مدد کرے یہ افواہ بھی گردش میں تھی کہ اس تنظیم سے منسلک خواتین و حضرات ہر اس سرگرمی کے خلاف ہیں جو دوسرے اخوان کی طرف سے ہو یہ لوگ اور اسکندریہ میں تنظیم جدید قائم کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں یہ اخوان کو تنظیم جدید میں شامل ہونے سے بھی روکتے ہیں عبد الفتح اسماعیل کا بیان ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں 1964 کے بہار میں فرید عبد الخالق سے ملاقات کی کوشش کی اور ان سے عرض کی کہ اخوان کو بلا قیادت چھوڑ دینا انہیں گویا خطرے کے حوالے کرنا ہے وہ چونکہ جماعت اخوان کے تاریخی قائدین میں سے ایک ہیں لہٰذا اس مرحلے میں وہ ان کی قیادت کا فیضہ ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں عبد الفتاح نے پروفیسر فرید پر یہ بات بھی واضح کی کہ وہ خود اور نوجوانوں کا ایک گروہ ایک تنظیمی عمل کے لیے کوشاں ہیں اور ایک اس گروہ کی قیادت عبدالعزیز علی کر رہے ہیں انہوں نے تجویز پیش کی کہ پروفیسر فرید اور عبدالعزیز علی دونوں حضرات مل بیٹھیں اور باہمی تعاون کی راہیں تلاش کریں الخماسیہ کمیٹی کے ایک ممبر علی اشماری نے چار اکتوبر 1965 کو اپنے اس بیان میں جو انہوں نے مملکت کی اعلیٰ سیکورٹی کے سربراہ صلاح کے سامنے دیا تھا اس میں کئی باتوں کا اضافہ کیا تھا اس میں کئی اہم تفاصیل تھی جن سے حسن الحبیبی اور تنظیم کے مابین روابط پر روشنی پڑتی ہے مثلا علی اشماوی نے کہا فرید عبد الخالق نے عبد الفتح اسماعیل کا مطالبہ ایک کہہ کر رد کر دیا میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف حسن الحدیبی کی رضامندی سے ہی تعاون کر سکتا ہوں اس اضافے کی تائی زینب الغزانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے وہ اپنے اعتراضات میں کہتی ہیں عبد الفتح اسماعیل نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ یعنی زینب الغزالی مرشد عام تک یہ بات پہنچا دیں کہ ان کی تنظیم چاہتی ہے کہ فرید عبد الخالق ان کے ساتھ تعاون کرے نیز عبد الفتح اسماعیل نے امید ظاہر کی کہ مرشد عام مداخلت کرے اور فرید عبد الخالق کو یہ بات قبول کرنے کا حکم دے زینب الغزالی نے یہ پیغام حسن الحدیبی تک پہنچا دیا کہ عبد الفتح اسماعیل عرض کرتے ہیں کہ آپ فرید عبد الخالق کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ارشاد فرمائیں اس پر اخوان کے مرشد عام نے جواب دیا آپ ان سے کہیں کہ وہ فرید صاحب سے جا کر ملیں وہ ان سے ضرور ملاقات کریں کیا وہ ان کے بھائیوں میں سے نہیں ہیں اس مکالمے سے اس اسلوب کا پتہ چلتا ہے جو تنظیم کے بارے میں پیغامات پر اپنے رد عمل میں حسن الحدیبی نے اختیار کیا اگرچہ زینب الغزالی نے مرشد عام کے ساتھ اپنی گفتگو میں مطلوب تعاون کی نوعیت کا تذکرہ نہیں کیا تاہم یہ بات واضح ہے کہ اس تعاون سے مردانہ نمسائی میں مدد ہے جو عبد الفتح اسماعیل جماعت الاخوان کے احیاء کے لیے کر رہے تھے جناب حسن الحدیبی نے اپنے جواب میں ارشاد فرما دیا کہ دونوں حضرات کے باہمی تعاون کی بنیاد ان کا رشتہ اخوت ہے رشتہ اخوت ہے اسی اخوت کے لفظ سے زینب الغزالی نے حقیقت پالی کے مرشد عام فرید عبد الخالق سے رابطہ کرنے پر رضامند ہے اور یہ کہ آپ فرید صاحب کو عبد الفتح کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیں گے چنانچہ زینب الغزالی نے یہ امید افزا جواب عبد الفتح اسماعیل کو پہنچا دیا کوثر اسائی کے شور پروفیسر فرید نے 1965 کی تنظیم کی قیادت سے ملاقاتیں شروع کر دی مگر ان کوششوں کے سمر آور ہونے سے پہلے ہی ایک اور آفت پہنچی ایک ایک اور آفت آ پہنچی عبد الناصر کا فرمان جاری ہوا کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے جنہیں پہلے گرفتار کیا گیا تھا اخوان کے قائدین اور کارکنوں کے پروفیسر فرید بھی گرفتار ہوئے اور جنگی جیلوں کی کوٹڑیوں میں ٹھونسے گئے پھر عبد الناصر کے مرنے پر ہی انہیں رہائی نصیب ہوئی خامن کی جیل میں موجودگی اور گھر سے غیر حاضری کی اس مدت میں کوثر اسائی کی مثال اس ملح کی کی کشتی گہرے سمندر کے کے تھپیڑوں رحم و و کرم پر ہو اور اسے تن تیز موجوں سے باہر نکالنے کوشش کر رہا ہو آپ نے آپ نے اپنے گھر کے تمام معاملات کو عمدگی سے سر انجام دیا اپنے بچوں کی بہترین بلکہ مثالی پرورش کی پروفیسر فرید رہا ہو کر پھر دارالقطب میں اپنی ملازمت پر بحال ہو گئے حتیٰ کہ وکیل الوزارت انڈر آف اسٹیٹ کے مرتبے تک پہنچے وفات الشیخ القطان نے پروفیسر فرید سے رابطہ کیا اور انہیں جامع محمد بن سعود میں کام کرنے کی پیشکش کی انہیں ترغیب دی کہ وہاں دعوت کے وسیع امکانات ہیں چنانچہ آپ نے پانچ سال تک وہاں کام کیا واپس آئے تو کچھ عرصہ بعد ان کی رفیق سفر اور شریک حیات کوثر السائی 24 فورتھ فروری ٹو تھاؤزینڈ ایٹ میں وفات پا گئی